حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے عین اصل مال کا زیادہ حقدار ہے جب اور جہاں بھی اسے پالے خریدنے والا خود بیچنے والے کا پیچھا کرے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچاسی